وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فأعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلکم تتقون بزرگان دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد یہ صورت البقرہ کی ایک بڑی مشہور اور معروف آیت تلاوت کی گئی ہے جو ہے تقریباً ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو یاد ہوگی اور اس کا معنی اور مطلب بھی معلوم ہوگا کیونکہ تقریباً ماہ رمضان کی ابتدا میں ہمیشہ سارے خطبہ سارے مقررین اور سارے واحدین اس آیت کو کہا کرتے ہیں کیونکہ قرآن پاک یہی وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا ہے ماہ رمضان بالکل قریب آ چکا ہے بس ایک دو دن باقی رہ گئے ہیں ماہ رمضان کی آمد پر نبی علیہ السلام اسلام اپنے اصحاب کو اور اپنی امت کو چند چیزوں سے آگاہ کیا کرتے تھے جب رمضان قریب آ جاتا اور شروع ہونے کا وقت ہوتا تو نبی علیہ سراس گھوسرام صحاب کرام کو متردے فرماتے اور انہیں آگاہ کرتے اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی ہمیشہ تاکید کرتے جو روزے کو نقصان پہنچانے والی ہیں اور ان تمام اعمال کے پابندی کرنے کا حکم دیتے جو رمضان اپنے اندر لے کر کے آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا اسی لیے امام ترمدی امام ابن ماجا امام احمد بن حنبل امام بحقی رحم محم اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ماہ رمضان جب قریب آیا تو آپ نے اپنے اصحاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے مسلمانوں کانا اول ادا اول من شہر رمضان اے لوگوں یاد رکھنا کہ رمضان کا مہینہ جو تمہارے قریب آ چکا ہے اور اب قریب ہے کہ تم رمضان میں داخل ہو جاؤ یہ رمضان جب آتا ہے تو کیسے آتا ہے اللہ رب العالمین کا کیا نظام کیا طریقہ کیا رحمتیں اور مفرتیں برکتیں ہوتی ہیں آپ اس سے آگاہ کر کے فرماتے ادا کا نا تم من شہر رمضان اے مسلمانوں جب رمضان کا چاند نکل آئے رمضان کا مہینہ شروع ہوا غروب آفتاب کے بعد مسلمانوں نے چاند کو دیکھ لیا رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اسی وقت اللہ رب العالمین نے کائنات میں بڑی تبدیلی واقع کر دی نمبر ایک آپ نے ساتھ نوایا اجاقانہ اول شہر رمضان سفدت الشیاطین بط السیاتی ہمارا بط الجن اور کماکارا رمضان کا چاند نکلتے ہی سب سے پہلا عمل جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ یہ کہ سارے شرکت جن اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں تاکہ آدم کی اولاد کو مومنوں کو رمضان کے مہینے میں گمراہ نہ کر سکیں یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کتنا کتنا بڑا احسان اور کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ سے برائی کروانے والے آپ کو گمراہی کی راہ پر لے جانے والے آپ کے سب سے بڑے دشمن ابلیس اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں تاکہ مومن آزادی کے ساتھ میں کام کرے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرائے نمبر دو آپ فرماتے ہیں وہ اب کر ابو ناری فلم یوکاب اور کماتا بار اسلام سام دوسرا عمل یہ ہوتا ہے کہ چاند نکلتے ہی ابواب النار جہنم کے سارے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں فلم یوگاہ بان جہنم کا ایک دروازہ بھی اللہ تعالیٰ کھلا نہیں رکھتے تاکہ میرا کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے سارے دروازے جہنم کا بند کر دیا نمبر تین نبی یہ فرماتے ہیں وہ خود فتحت ابواب الجنہ وفتحت وہ الجنہ فلم اب منها الجن فلم اور جنت کے سارے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں فلم مغ منها باب جنت کا کوئی ایک دروازہ اللہ تعالیٰ بند نہیں رکھتے نمبر چار ومادا مراد من اور ساتھ نکلتے ہی سورج غروب ہوتے ہی رمضان دیتے شروع ہوا تراوی کی نماز پیشہ کے بعد پڑھیں گے اور ہر رات کے آخری حصے میں کریں گے روزہ کل ہم رکھیں گے لیکن اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ذرا دیکھو ان تمام چیزوں سے پہلے سورج غروب ہوتے ہی چاند نکل کے رمضان دیتے شروع ہوا نادا من سما چوتھا عمل یہ ہے کہ نادا مراد نادام آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے ایک ندا دینے والا ندا لگاتا ہے اور ندا کیا ہوتی ہے یا داغ یور خیر اقبل یاداغ یور خیر اکبر وا اقصر او سنا تارا رہا اللہ کے فرماتے ہیں ندا لگانے والا یہ ندا لگایا یا اے جنت کے طلب گارو اے اجر سواب کے طلب گارو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشبودی کو ڈھونڈنے والے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ تمہیں صحت اور آفیت اور زندگی کے ساتھ عطا کر دیا ہے اس کو غنیمت سمجھ لو پتا نہیں پچھلا رمضان جو گزرا ہوا ہے کتنے ساتھی اس مسجد میں نماز پڑھتے رہے ہوں گے لیکن آج آنے والا کل رمضان جو ہے اس رمضان سے پہلے وہ قبرستان پہنچ گئے ہیں اس رمضان سے وہ محروم رہ گئے ہیں آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے یا باغی خیر اکبر وہ یا باغی کے طلبگار اللہ تعالیٰ خوشنودی حاصل کرنے والے جنت کے خواہش سمجھو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تمہیں زندگی میں پھر نصیب کر دیا ہے اس لیے نیکیاں کرنے میں اللہ تعالیٰ کا سے اجر حاصل کرنے میں اپنے قدم کو آگے بڑھا کل تک جتنی نیکیاں کرتا تھا جتنی بھاگ دو کوشش کرتا تھا اور جتنا اجر سواب حاصل کرنا چاہتا تھا اس پر اتفاع نہ کر اپنے قدم کو آگے بڑھا اس کی وجہ کیا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے اگر تیرا سو گا تو اللہ تعالیٰ تجھے بہت زیادہ بہا کر کے دے گی یہ بہترین سیزن اور موقع ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کی خوشنوبی الرسوار اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا اس لیے روزانہ اعلان کرتا ہے فرشتہ یا یا باغی باغی الخیر اکبر اکبر و اے گناہ کرنے والے اے ایک کرنے والے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والے یہ رمضان کا مہینہ ہے توبہ استغفار کا مہینہ ہے نفرت اور بخش کا مہینہ ہے اس لیے رمضان آ گیا ہے اور تو اپنے گناہوں سے توبہ استفار کر لے اور برائیوں سے باغ آ جا نمبر پانچ نبی فرماتے ہیں اے نا تو منار ماہ رمضان کا چاند نکلتا ہے پہلی ہی رات سے اللہ تارا وہ ہی اوپکا مناس ہزاروں لاکھوں وہ اللہ کے بندے جنہوں نے گناہ کیا گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے رمضان لگتے ہی بے شمار ایسے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے ایک کا معاملہ نہیں ہے نبی آگے ساتھ ہیں کا کا کل نگر جہنم سے آزاد کرنے کا سلسلہ چار نکلنے کے بعد رمضان کی پہلی رات سے شروع کرتا ہے وہ جانی کا کل کلے نبی ایسا کام فرماتے ہیں اور جہنم سے آزاد کرنے کا سلسلہ ایک دو دن نہیں بلکہ سارے رمضان تیس یا انتیس راتیں جو ہوتی ہے تمام راتوں میں اللہ تعالیٰ بے شمار گنہدار جو برائیاں کر کے جن جہنت جہنم واجب تھی اللہ تعالیٰ انہیں برا انہیں جہنم سے آزاد کرنے کا سلسلہ سارا رمضان باقی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے دوہا کرو ان کچھ نصیبوں میں تمام لوگوں کو شامل کر لے جو رمضان کی پہلی رات سے اللہ تعالیٰ اور آخری رات رمضان کے آخری رات تک جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں اسی لیے میرے بھائیوں اگر میرا کوتا ہی اور لاپرواہی ہو جائے تو میں یہ سوا سام ایسا کماتے سمندروں کو پڑے رہو رمو پڑے رہو سمتا اے میرے امتوں اور یہ ہمارے صحابیوں صاحب جس انسان کو رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد نہ کیا جس انسان کی رمضان میں مسرت نہ ہو گئی سامتا اب اس کے مسرت آغاز کرنے کا اس سے بڑا موقع کب نصیب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس اس حدیث میں جتنی سبھیلتے بیان کی گئی ہیں سب کا مستحق ہم تمام ساتھیوں کو بنا دے میرے بھائی علیہ السلام رمضان کی سدا میں یہ حدیث سنا دیتے تھے تاکہ ہر مسلمان ہر چنما دو جہنم من سے آباد کرانے کی فکر کرے تو استفار کرے زیادہ سے زیادہ نیک آمان کرے زیادہ سے زیادہ اگر سواب حاصل کرنے کی کوشش کرے نمبر دو نبی علیہ السلام شام کے فرمان کے مطابق میرے بھائی یاد رکھنا رمضان کا روزہ رکھ لینا تو آسان ہے رمضان میں تراجی کی پابندی کر لینا بھی آسان ہے لیکن سب سے بڑا کام یہ ہے کہ رمضان کے روزے اور رمضان کی تراویح جو آپ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اور رمضان میں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں رات میں جگ کر کے جو عبادت کرتے ہیں کوشش کریں کہ وہ آپ کی محفوظ رہے آپ روزے کی حفاظت کریں اپنے عبادات کی حفاظت کریں اپنی تراویح کی عبادت کریں حفاظت کریں اگر آپ نے حفاظت نہ تو تینوں ہی آپ کے سارے آماز رمضان ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں اسی لیے نبی علیہ سلاط اسلام اپنے صحابہ کو آگاہ کرتے تھے اور قیامت تک آنے والے انتوں کو آپ نے متنوع کر دیا فرمایا اے مسلمانوں یاد رکھو من لم یگا صحیح بخاری روایت من لم یگا قول والجهل والعمل به فليس لله هذا في حرا يدع طعامه وشرابه شراب كما قال سما السلام اے لوگ یاد رکھو رمضان کے مہینے میں جس انسان نے سحر کیا اور دن بھر بھوکا پیاچار اولا رکھا من مل لوا سو مزدور کھانے پینے کے ساتھ جس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کیا مل لوا سو مزدور جس نے جھوٹی گواہی دینا جھوٹ بات کرنا اور جھوٹی باتیں کرنا اور اسی طرح سے اور نایابی کرانی اور ناجائز چیزوں سے باز نہ رہا اللہ نبی علیہ السلام سامد فرما رہے ہیں اے مسلمانوں من لڑے ڈالتے قول دوری ول امر والعمل بھی جو انسان روزہ رکھ کر کے جو انسان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے اپنی زبان سے جھوٹ باتیں چھوڑ نہ دے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کرے اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے اپنے کام کی حفاظت نہ کرے گینت چوری سکھنا شکایت اے اسی طرح ہے بہتان تراسی گاڑی بلوس ان تمام چیزوں سے جب تک انسان روزہ رکھ کر کے چھوڑ نہ دے تو آپ نے ساتھ مارا ہی کام ہو شراب ہو تو اس سے انسان کو کھانا پینا بھی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ کریے میرے بھائی صرف پیٹ کا نہیں ہے زبان کا روزہ ہو آپ کا ہو کام کرے گا ہو اسی لیے رمضان سامان کی آخری تاریخ ہے حضرت علی نبی تعلیم رضی اللہ تعالیٰ ہو مسجد نبی پر پر خطبہ دے رہے اور آپ نے ساتھ سمایا اے مسلمانوں یہ رمضان تمہارے قریب آ چکا ہے رمضان کا روزہ تمہیں رکھنا ہے اور تم میں سے جو انسان روزہ رکھے پیٹ کا اسے کہے سم سما وہ لسن یسم لسان ہوں صرف پیٹ کا روبا نہ رکھے اسے کہے اپنے کان کرے روزہ رکھے اپنے آنکھ کرے روزہ رکھے اپنی سماج کرے روزہ رکھے پھر آخر میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے والے دن اور غیر روزے ہے یہ دونوں رکھتا نہیں ہونا چاہیے روزہ وہ ہے کہ دنیا کہے کہ ہاں یہ انسان روزے سے ہے کیوں اس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا اپنے آپ کی حفاظت کیا اپنے کام کی حفاظت کیا اپنی زبان کی حفاظت کیا ابھی کوئی سکتے شہر کرنے اور رمضان کا روزہ بھوکا پیاسا رکھتا ہے لیکن آنکھوں کی حفاظت نہ کیا کاروں کو گناہوں سے نہ بچایا اپنے زبان کو برائیوں سے نہ بچایا اپنے اخلاق آپ کو برائیوں میں سے بچایا تو نبی تمہیں سا فرماتے ہیں آؤں اور شراب ہوں ایسے انسان کو کھانا پینا چھوڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے حقیقی روزہ کیا ہے میرے بھائی نبی علیہ شام کی زبان مبارک سے سنو آپ نے کیا فرمایا کھانے پینے کے نام اصل میں روزہ نہیں ہے ان میں روزہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں اور اپنے آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے بچا لے روزہ رکھ کر کے فرمانی کرنا روزہ رکھ کر برائی کرنا روزہ رکھ کر کے حرام کاریاں کرنا ایسے روزے کی کوئی حالت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو روبے کی حالت میں ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہمارے روبے کو نقصان پہنچا دینے والی ہیں نمبر تین بہت ہی ضروری ہے میرے بھائیوں آخر آپ رمضان کے مہینے میں ہر سال آپ جب روزہ رکھتے ہیں چودہ چودہ دن کے مطلب ہے کوئی ہندوستان کا ماحول تو نہیں ہے کہ بھوک ہڑتال کر کے حکومت سے اپنی کوئی بات منوانا آپ چاہ رہے ہو آپ سے آپ بھوکے پیسے رہ کے کیا مقصد آپ کا ہے کیا بھوک ہڑتال آپ نے کیا ہے ساری دنیا کے مسلمانوں نے بھوک ہڑتال کر کے حکومت سے کوئی بات اپنی منوانا چاہتے ہیں اپنے نظام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں آپ کیوں بھوکے پیسے رہتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے بھوک ہڑتال نہیں ہے ہنگامہ ہے دنگا فساد نہیں ہے ایک مہینے کا روبان ایک مسلمان ہر مسلمان جو سال میں ایک مرتبہ رکھتے ہیں اس کا مقصد ایک ہے ایک مقصد ہے یا اللہ تم تک تکون اے مومنو اللہ نے تم پر روزہ فرق کرا دیا ہے تاکہ وہ کی برکت سے تمہارے اندر تکڑا آ جائے میرا مقصد ہے میرے بھائی بھوکھا رہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقڑا آ جائے ہم مستقل بن جائیں اگر رمضان گزر جائے ہمیں تقڑا حاصل نہ ہو گویا کہ ہمارا رمضان یوں ہی بے کار گزر گیا کچرا کس کو کہتے ہیں ہے دو چیزوں کا نام ہے نمبر ایک ہے تمام عوامل جن چیزوں کا حکم اللہ نے ہم کو دیا ہے جو چیزیں ہم پر فرض ہیں جو ہم پر واجب ہیں ان تمام چیزوں کو بچانا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے ان تمام چیزوں سے آپ باز رہے ان تمام چیزوں کو آپ ترک کر دیں میرے بھائی اسی چیز کا نام ہے تکوا گناہوں سے بچنا اور فرائض کی پابندی کر کے اپنے آپ کو چہنم کی آپ لینا اسی چیز تمام کپڑا ہے ایک مسلمان آج رمضان بھر نماز پڑھتا ہے اور کس دن عید کا چاند نکلا پھر گیارہ مہینے کے لیے اس نے نماز کی چھٹی کر لی اب گیارہ مہینے نماز نہیں پڑھے گا اگلے رمضان کا انتظار کرے گا اس کا مطلب یہ ہے روزہ تو رکھا لیکن کپڑے انا ہوا کیا ارے میرے بھائی سال کے بارہ مہینے ہیں ایک مہینہ کا میں فرما برداری کیا اور گیارہ مہینے کی نافرمانی کی یہ کون سا تکوا ہے کہ ایک مہینے فرما برداری اور پورے گیارہ مہینے اس نے نافرمانی کیا ہے روزے روزے کا مطلب یہ ہے روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارے اور آپ کے اندر تکوا آ جائے الحال عالمین ہمیں ایسا ہی روزہ رکھنے کی توفیق سے فرمائے جس کی برکت سے ہم تمام مسلمانوں کی دلوں میں تکوا آ جائے ایسے تکوا آ جائے میرے بھائی اس طرح السلام فرماتے ہیں علیہ کبھی تک اللہ سے اے مردمونی اپنے اندر تم تکوا پیدا کرو دین اسلام کا سارا دار مدار اللہ رب العالمی نے تقل اللہ پر رکھا ہے اگر تقل اللہ آ گیا آپ اللہ کے فرما دار ہوں گے آپ کے دل میں تکوا آ گیا آپ امانت دار ہوں گے آپ کے دل میں تکوا آیا آپ ماں باپ کے فرما دار ہوں گے آپ کے دل میں تکوا ہوگا آپ ہوں گے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایک جانور بھی آپ پالتے ہیں اگر تکوا ہوگا تو اس جانور کا نیت ادا کریں گے اور اگر دل میں تکوا نہ ہو تو آسمان والے رب بھی فرمانی کریں گے اور اپنے گھر میں بوڑھے ماں باپ کو بھی گالیاں دیں گے پیدا کرنے کی یا الذین الذین کتب کتب علیکم کما من تتقون یہ تیسری چیز یاد رکھے انسان سے پہلے ہمیں اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اقول قولی واستغفر من اکوکو ذنب واتوب الیہ الحمد للہ وقفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد چوتھی چیز جس کا رمضان سے پہلے لحاظ رکھنا ضروری ہے وہ یہ میرے بھائیوں ابھی ہم نے سنایا آپ لوگوں کو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا خیر اقبال الشر اکثر اس لیے چوتھی چیز ضروری ہے رمضان میں قدم رکھنے کے پہلے پہلے جیسے آپ مسجد میں آنے سے پہلے پہلے آپ نے وضو کر دیا پانچ پانچ ہو گئے نہا دھل لیا تیاری کر لی ایسے رمضان میں قدم رکھنے کے لیے آپ سکھ دل سے توبہ استفار کر لیں توبہ استفار کیا میرے بھائی کو اے اللہ آج تک جتنا توبہ استفار کیا ہے رمضان سے پہلے جتنا گناہ ہم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے دل میں نادم ہو شرمندہ ہو اور پھر آئندہ پھر آئندہ آپ نہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ جائیں گی تو اس کو کہا جاتا ہے آپ نے سچی توبہ کیا ہے کیوں بہت سارے لوگ سوبا کرتے ہیں رمضان آ گیا الحمد للہ بالکل تیار ہو گئے نئے جوڑے بھی خریدے ہو گئے نئی ٹوپی بھی ہوگی نیا مسمار بھی ہوگا مسجد میں آنے کا نیا جوتا اللہ تعالیٰ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ سال بھر گنا کی ہے تاکہ معاف ہو جائیں اور کبھی یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم نہیں کریں گے آئندہ بھی ہم کو گناہ سے بچانا نیتوں میں کھوٹ ہوتی ہے صرف رمضان تک گنا کی نیت ہوتی ہے اسی لیے اس بدبخت کو صرف رمضان تک اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے رمضان گزر جانے کے بعد وہی رفتار بے دھنگی جو پہلے تھی وہ اب دیے ویسے ہی بے دین بن جایا کرتا ہے اسی لیے میرے ساتھوں توبہ کرو توبہ کے لیے تین کرتے ہیں نمبر ایک جو گناہ آج تک آپ کیے تھے اس کو آپ چھوڑ دیں نمبر دو آئندہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے آپ پکا وعدہ کر لیں اللہ آئندہ یہ گناہ ہم نہیں کریں گے نمبر تیس چاہیے یہ تین شرطیں ہیں توبہ کی تو رمضان آنے سے پہلے پہلے صرف کے دل سے میرے بھائی وہ کر لو کیوں اگر آپ توبہ کریں گے سلطان کی برکت نبی علیہ کا فرماتے ہیں من سام رمضان ایمان اللہ احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جو انسان سکھ دل سے توبہ کر کے اخلاص کے ساتھ سچی توبہ توبت النسوح کر کے رمضان کا روزہ رکھے گا رمضان کا روزہ رکھے گا اجر و ثواب کی نیت سے رکھے گا رمضان کے روزے کی برکت سے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی نیتیں درست ہوں ایسا نہ ہو اللہ رمضان بھر کے نماز کہیں گے رمضان بھر برائیوں کو چھوڑیں گے رمضان کے بعد کی ہم بے نمازی بن جائیں گے نہیں جو گناہ آج تک آپ کر رہے تھے اس کو چھوڑ دے نہ کرنے کا آپ اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیں نمبر چار میرے بھائی بہت بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اور آپ رمضان کے احکام رمضان کے مسائل کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا ضروری ہے کن چیزوں سے بچنا چاہیے کن چیزوں سے روزہ خراب ہوتا ہے کن چیزوں سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں یہ دین کو سیکھنا روزے کے حکام رمضان کے مسائل سیکھنا بہت ہی ضروری ہے عالم کے پاس دیکھ کر کے سیکھیں ٹیلی فون کے ذریعے پوچھ لیں اور کسی کے پاس دیکھ کر کے آپ دین کو سیکھ لیں نمبر پانچ اور آخری چیز نبی ندی نے روزے کے جو آزاد بتائے ہیں ان آزاد کا ہمیں خیال کرنا چاہیے نبی ندی نے ساتھ رمایا روزہ رکھ کر کے خبردار کسی لڑنا نہیں کسی سے گھر نہیں ادا کان لوگ یہاں ادا کان لوگ سکھ راج سکھ و نا رضا دن و راجن اور سنا تالا کسی سے لینا اور بھیڑنا نہیں نمبر دو کسی کے ساتھ جہالت اور بدتمیزی نہ کرنا نمبر تیس آپ میرے ساتھ ہمارا روزانہ کرتے بنا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے نبی کی کوئی نافرمانی نہیں کرنا نمبر چار رولا یار کر کے حیائی اور کام کرنا ان چار چیزوں سے السلام نے فرمایا روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو بچاؤ اگر ان چار چیزوں سے ہم نے آپ کو بتایا اپنے آپ کو بچایا تو انشاءاللہ ہمارا روزہ بھی مضبوط ہوگا ہماری سفرت بھی ہوگی ہمیں جہنم سے آزادی بھی ملے گی ہمیں اگلے سوا بھی ملے گا اور ہم جنت کے بھی غوری سے جائیں گے اور اگر ہم نے ان چیزوں کا خیال نہ کیا ویسے ہم نے روزہ رکھا کر کے ہم برائیاں بھی کر رہے ہیں حرام کاریاں بھی کر رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں نا فرماریاں بھی کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم کو توڑ رہے ہیں گالی گلوس دینت چگڑی شکوا شکایت بھی کر رہے ہیں اللہ حکم اگر ہم نے ایسا کیا کا فرمان سنو آپ ساتھ بناتے ہیں جب امین نے کہا یا محمد وسلم من ادر کرم دانا من ادر کرم دانا وہ سام نہا رہو وہ کام لئی رہو آپ کا جو امتی رمضان کا مہینہ صحت اور آفیت کے پاس آیا اس نے رمضان کے دن میں روزہ بھی رکھا وہ کام لئی رہو اور رمضان کی راتیں ہیں اللہ کی عبادت کیا لیکن سلام الگ پر لہو چونکہ اس نے اپنے زبان کی حفاظت نہ کیا اپنے کام کی حفاظت نہ کیا روزہ رکھا لیکن برائیوں کو نہ چھوڑا اسی لیے رمضان گزر گیا غلط ملو پر لہو لیکن اس کے زندگی کے گناہ معاف نہیں کیے گئے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنی رحمتوں سے دور کر دے تو اللہ کی سماتے میں نے کہا آمین اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یہ باتیں یاد کرنے ان کو اپنانے ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اے ہم آمین ہم نے جو بیمار ہوں ان کو شکایت کلی ادا فرما جو مقروض اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ ہمیں صحت اور آفیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما روزے رکھنے تراوی ہے قیام کی توفیق نصیب فرما اور روزے میں روزے کی جو برکتیں ہی رمضان کی جو رحمتیں ہی اللہ تعالیٰ ان تمام کا مستحق ہم تمام ساتھیوں کو بنا دے اللہ پھر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمت اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغي يعظكم لعلكم تذکرون واذكروا اللہ کھڑے ہوتا اکبر